ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی منمانی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے معبودان باطلہ کا انجام بت پرستوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اور تمہارے بت جہنم کی آگ کی لکڑیاں بنو گے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر چھ میں فرمایا وہ کو دلہن اس جہنم کا ایندھن انسان ہے اور پتھر صحیح بخاری میں ہے کہ حبشی زبان میں حطب کو حسب کہتے ہیں یعنی لکڑیاں بلکہ قرآت میں بجائے حسب کے حطب ہے تم سب عابد و معبود جہنمی ہو اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے اگر یہ سچے معبود ہوتے تو کیوں آگ میں جلتے یہاں تو پرستار اور پرستش کیے جانے والے ابدی طور پر دو زخی ہو گئے وہ الٹی سانس میں چیخیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کی آیت نمبر 106 میں فرمایا فیحہ ہا و شہیق وہ سیدھی الٹی سانسوں سے چیخیں گے اور چیخوں کے سوا ان کے کان میں اور کوئی آواز نہ پڑے گی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب صرف مشرق جہنم میں رہ جائیں گے انہیں آگ کے صندوقوں میں قید کر دیا جائے گا جن میں آگ کے سریے ہوں گے ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہوگا کہ جہنم میں اس کے سوا کوئی نہیں پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے حسنہ سے مراد رحمت و سعادت ہے جہنم والوں اور ان کے عذابوں کا ذکر کر کے اب نیک لوگوں کا اور ان کی جزاؤں کا ذکر ہو رہا ہے یہ لوگ با ایمان تھے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے سعادت ان کے استقبال کو تیار تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر چھبیس میں فرمایا للدین احسن الحسن و زیادہ نیکوں کے لیے نیک اجر ہے اور زیادتی اجر بھی اور سورہ رحمان کی آیت نمبر ساٹھ میں فرمایا حل جزا الحسن الاحسان نیکی کا بدلہ نیک ہی ہے ان کے دنیا کے اعمال نیک تھے تو آخرت میں ثواب اور نیک بدلہ ملا عذاب سے بچے اور رحمت الہی سے سرفراز ہوئے یہ جہنم سے دور کر دیے گئے کہ اس کی آہٹ تک نہیں سنتے نہ جہنم والوں کا جلنا وہ سنتے ہیں پلسرات پر دو زخیوں کو زہریلے ناگ ڈستے ہیں اور یہ وہاں حس حس کرتے ہیں جنتی لوگوں کے کان بھی اس دردناک آواز سے نا آشنا رہیں گے اتنا ہی نہیں کہ خوف ڈر سے ہی الگ ہو گئے بلکہ ساتھ ہی راحت و آرام بھی حاصل کر لیا منمانی چیزیں موجود ہمیشگی کی راحت حاضر علی رضی اللہ نے ایک رات اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا میں عمر اور عثمان اور زبیر اور طلحہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہم انہی لوگوں میں ہیں یا سعد رضی اللہ عنہ کا نام لیا اتنے میں نماز کی تکبیر ہوئی یعنی اقامت کہی گئی تو آپ چادر گھسیٹتے لا حسیسہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی ایسے ہی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی لوگ اولیاء اللہ ہیں بجلی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پل سرات سے پار ہو جائیں گے اور کافر وہیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ بزرگان دین ہیں جو اللہ والے تھے شرک سے بیزار تھے لیکن ان کے بعد لوگوں نے ان کی مرضی کے خلاف انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی جیسے عزیر علیہ السلام مسیح علیہ السلام فرشتے جن کو مشرقین مکہ اللہ کی بیٹیاں کہتے سورج چاند مریم علیہ السلام وغیرہ عبداللہ ابن زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت من دون اللہ حسب و جہنم اتاری ہے اگر یہ سچ ہے تو کیا سورج چاند فرشتے عزیر عیسیٰ سب کے سب ہمارے بتوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے اس کے جواب میں آیت ولما ضرب ابن مریم اتری میں نے سورہ زخرف کی آیت نمبر ستاون اور آیت ان سبقت لهم من حسن نازل ہوئی سیرت ابن اسحاق میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ولید بن مغیرہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جو نظر ابن الحارث آیا اس وقت مسجد میں اور قریشی بھی بہت سارے تھے نظر ابن الحارث رسول اللہ سے باتیں کر رہا تھا لیکن وہ لاجواب ہو گیا تو رسول اللہ نے آیت انکم وما تعبدون سے لا يسمعون تک تلاوت فرمائی جب رسول اللہ اس مجلس سے چلے گئے تو عبداللہ ابن زبارہ آیا لوگوں نے اس سے کہا آج نظر ابن الحارث نے باتیں کی لیکن بے طرح چت ہوئے اور محمد یہ فرماتے ہوئے چلے گئے اس نے کہا اگر میں ہوتا تو انہیں جواب دیتا کہ ہم فرشتوں کو پوجتے ہیں یہود عزیر کو نصرانی مسیح علیہ السلام کو تو کیا یہ سب بھی جہنم میں جلیں گے سب کو یہ جواب بہت پسند آیا جب رسول اللہ سے اس کا ذکر آیا تو رسول اللہ نے فرمایا جس نے عبادت کرائی وہ عابدوں کے ساتھ جہنم میں ہے یہ بزرگ اپنی عبادت نہیں کراتے تھے بلکہ یہ تو انہیں نہیں شیطان کو پوج رہے ہیں اسی نے ان کی عبادت کی راہ بتلائی ہے رسول اللہ کے جواب کے ساتھ ہی قرآنی جواب اس کے بعد کی آیت ان الدینہ سبقت میں اترا تو جن نیک لوگوں کی جاہلوں نے پرستش کی تھی وہ اس سے مستثنا ہو گئے یعنی وہ جہنم میں نہ جلیں گے چنانچہ قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر انتیس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهُمْ مِن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمْ یعنی ان میں سے جو اپنی معبودیت اوروں سے منوانی چاہے اس کا بدلہ جہنم ہے ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں اور سورہ زخرف کی آیت نمبر ستاون وَلَمَّا ضرب ابن مریم مثلا الى آخِرِهِ اتری کہ اس بات کے سنتے ہی وہ لوگ متعجب ہو گئے اور کہنے لگے ہمارے معبود اچھے یا وہ یہ تو صرف زد اور نری جہالت نیز ہڑ دھرمی ہے اور یہ لوگ جھگڑا لو ہی ہیں وہ ہمارا انعام یافتہ بندہ تھا اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنایا تھا اگر ہم چاہیں تو تمہارے جانشین فرشتوں کو کر دیں عیسیٰ علیہ السلام نشان قیامت ہیں ان کے ہاتھ پر جو معجزہ صادر ہوئے وہ شک کی چیزیں نہیں وہ قیامت کی دلیل ہیں تمہیں اس میں شک نہ کرنا چاہیے میری مانتا چلا جا یہی سرات مستقیم ہے ابن زبارہ کی جرت دیکھیے خطاب اہل مکہ سے ہے اور ان کی ان تصویروں اور پتھروں کے لیے کہا گیا ہے جنہیں وہ سوائے اللہ کے پوجا کرتے تھے نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پاک نفس معاہدوں کے لیے جو غیر اللہ کی عبادت سے روکتے تھے امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لفظ ما جو یہاں ہے وہ عرب میں ان کے لیے آتا ہے جو بے جان اور بے عقل ہوں گے یہ ابن زبارہ اس کے بعد مسلمان ہو گئے تھے یہ بڑے مشہور شاعر تھے پہلے انہوں نے مسلمانوں کی دل کھول کر بھپتی اڑائی تھی لیکن مسلمان ہونے کے بعد بڑی معذرت کی موت کی گھبراہٹ نفقے کی گھبراہٹ لوگوں کے جہنم کے داخلے کے وقت کی گھبراہٹ اس گھڑی کی گھبراہٹ جبکہ جہنم پر ڈھکن ڈھانک دیا جائے گا جبکہ موت کو دوزخ جنت کے درمیان ذبح کیا جائے گا غرض کسی اندیشے کا درد ان پر نہ ہوگا وہ ہر غم ہراس سے دور ہوں گے پورے مسرور ہوں گے خوش ہوں گے اور ناخوشی سے کوس و دور ہوں گے فرشتوں کے پرے کے پرے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہوں گے اور انہیں ڈھارس دیتے ہوئے کہتے ہوں گے کہ اسی دن کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا اس وقت تم قبروں سے اٹھنے کے دن کے منتظر رہو